بسم الرحمن یہ آگے کچھ مختصر جھلکیوں میں تو میں بتلاؤں گا لیکن اس کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ قطع نظر اس بحث کا کہ مولوی احمد رضا کو کس نے ابھارا تکفیر کے مشن پر اور کیوں اس نے یہ حرکتیں شروع کر دیں اس کتاب میں تقریباً اسی جملے یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں یہ ہے علامہ صاحب کی مطالعہ بریلویت اور جن نمبر ایک اور دو تو یہ جو باتیں آگے میں نقل کر رہا ہوں یہ دوسری جلد سے ہے اور قطع نظر اس کے کہ اس کی آگے جو عبارتیں آ رہی ہیں ان عبارتوں کے ہوتے ہوئے وہ مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں ہم اس پر یہ فتویٰ نہیں لگا رہے وہ اب مر چکا ہے اب وہ جانے اور خدا جانے لیکن ظاہری عبارتیں ایسی ہیں کہ ان میں شاید ہی توہین کے پہلو سے کوئی محفوظ رہا ہو سب سے پہلے عقیدہ توحید کے بارے میں ہمارا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اکیلا واجب الوجود ہے اللہ اکیلا باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں چاہے وہ پیغمبر ہوں فرشتے ہوں انسان ہوں تمام حیوانات ہوں نباتات ہوں جمادات ہوں کچھ بھی ہو وہ سب کے سب کیا ہیں ممکن الوجود اور ممکن الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود و عدم دونوں مساوی ہوں وہ ممکن بھی ہو سکتا ہو اور پایا بھی نہیں جا سکتا دونوں صورتیں اس میں پائی جا سکتی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور یہ بات ایسی ہے کہ کان اللہ ولم یقن قبل حشی ان وغیرہ یا ولن یقن ما حشی ان اس طرح کی عبارتیں ہمارے عقائد کی کتابوں میں اجماعی طور پر نقل کی جا رہی ہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی لیکن یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن الوجود نہیں ہے کیا کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممکن الوجود نہیں تو ممکن الوجود نہ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا ہوا واجب الوجود چنانچہ اس کا شعر ہے کہتا ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں ممکن میں یہ قدرت کہاں ایک ممکن ہو اور اتنی زیادہ قدرتوں کا مالک ہو وہ کیسے ممکن الوجود ہو سکتا ہے دوسری طرف اگر واجب الوجود ہو تو وہ عبد کیسے بن سکتا ہے ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حیران ہوں یہ بھی خطا ہے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اگر آپ کو واجب الوجود کہیں تو اللہ کی صفت کا انکار لازم آتا ہے اس میں شرک لازم آتا ہے اور اگر آپ کو ممکن الوجود کہیں تو یہ بھی آپ کی توہین ہے کہ اس میں قدرت ہے آپ کو ایسی ملی ہوئی ہیں جو واجب الوجود کو ملتی ہیں تو اب اس میں گویا کہ وہ کلی مشقق کا قائد ہو گیا کہ واجب الوجود تو ہیں لیکن اللہ سے کچھ کم کر کے لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی کیا ہے شرک ہے اور اس سے شرکی بو آتی ہے آگے دوسرا شعر کہتے ہیں یہ پہلا شعر جو میں نے پڑھا یہ ہدائی بخشش بخش اس کی مشہور کتاب ہے حصہ اول اور صفحہ نمبر انچاس پر یہ شعر ہے اور کلی مشقے کے اعتبار سے دوسرا شعر ہے اس میں یہ کہتا ہے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی اگر آپ کو خدا کہیں تو بھی جرم لیکن اگر خدا سے آپ کو جدا بنا کر پیش کریں تو بھی جرم خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو یہ خدا کی حصہ دوم صفحہ ایک سو چار پر یہ شعر ہے اور مولانا احمد رضا کے والد مولانا نقی علی خان ان کی کتاب کا نام ہے سرور القلوب قطع نظر کے یہ نام شیوں کے ہیں یا سنیوں کے ہیں لیکن ان کے والد کا نام کیا ہے مولانا جی نقی علی خان کیا نام ہے نقی علی خان اور ان کی کتاب کا کیا نام ہوا سرور القلوب اور اس کے صفحہ نمبر پانچ صفحہ نمبر پانچ پر محمد سر قدرت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے کیا مطلب ہوا کہ اللہ کی قدرت کا ایک راز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اللہ کی قدرت کے ایک راز ہیں اس راز کو اس اشارے کو کون سمجھ سکتا ہے شریعت میں تو ہم ان کو اللہ کا بندہ کہیں گے شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اللہ کے بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے لیکن حقیقت میں جی بندے اور جو بندہ نہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے جواب نہیں آ رہا وہ کیا ہوتا ہے وہ خدا ہی بن سکتا ہے نا تو حقیقت میں خدا جانے اب اس میں میں یہ بحث نہیں کر رہا کہ اللہ کے سوا دوسرے جو ہیں وہ ممکن الوجود ہیں اور نہیں اس کی ضرورت ہے یہ بات تو بالکل ظاہر ہے اگرچہ یہاں انہوں نے بحث کی ہے اس کی لیکن اتنی بار بہرحال سمجھ میں آ گئی کہ وہ اللہ کی توحید خالص کے قائد نہیں ہیں باپ بیٹے دونوں اس میں کسی نہ کسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے اولیاء کو شریک کرنا چاہتے ہیں وہ دوسرے اولیاء کے بارے میں کن فیقون کے بارے میں مولوی احمد رضا کے جو اشعار ہیں کہتے ہیں کہ ان کا حکم جہاں میں نافذ قبضہ کل پہ رکھاتے یہ ہیں قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے یہ ہیں ماتم گھر میں ایک نظر میں شادی شادی رچاتے یہ ہیں یعنی جو خدائی اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے کس کی طرف منتقل ہو گئے ان اودیا کی طرف یہ ہدایت بخشش حصہ سوم صفحہ نمبر باون لیکن یاد رکھو کہ حدائق کا حصہ سوم جو ہے انہوں نے غائب کر دیا اب ہدائقی بخش جو ہے وہ دو جلدوں میں ملتی ہے تیسری جلد اب نہیں ملتی اور غائب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کمینے نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اشعار کہے ہیں وہ کسی کال شیعہ سے ہی ان کا تصور ہو سکتا ہے سنی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا یعنی ایک حیا باختہ رنڈی کی صورت میں ان کو پیش کرنے کی کوشش کی یہ اسی عاشق رسول تو وہ اب کتاب انہوں نے غائب کر دی ان کے چہلوں نے ہی وہ کتاب گم کر دیا اس کا تیسرا حصہ بھی یہ بات جو میں نے کہی نا یہ مفتی محمود حسن گنگو ہی اللہ کے ملفوظات میں ہے ان کی کسی بریلوی سے بات ہوئی تھی تو وہاں انہوں نے یہی سوال کیا کہ تم نے وہ کیوں گم کر دی اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ ان کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ تو عجیب و غریب ہے ان کے بارے میں کہتا ہے احد سے احمد اور احمد سے سب تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث تصوف والے سب مظہر ہیں تیرے تو ہی اس پردے میں فاعل ہے یا غوث تصرف والے سب مظہر ہیں تیرے تو ہی اس پردے میں فاعل ہے یا غوث یہ کی بخشش اسے گم سفنوں کی عبارت ہے اور یہ بھی کہتے ہیں بغیر غوس کے زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے بغیر غوس کے اگر غوث دنیا میں نہ ہو تو آسمان زمین اشارت درہم برہم ہو جائے گا ملفوظات حصے اول صفحہ ایک سو انتیس اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ مجھ پر سلام نہ کرے شیخ القادر جیلانی کی طرف سے یہ فرما رہے ہیں آفتاب طلوع نہیں کرتا جب تک کہ مجھ پر سلام نہ کرے نیا سال جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے اسی طرح نیا مہینہ نیا ہفتہ نیا دن مجھ پر سلام کرتے ہیں اور مجھے ہر ہونے والی بات کی خبر دیتے ہیں الامن والعلا صفحہ ایک سو چوبیس جی یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر دن مجھے سلام کرتا ہے ہر ہفتہ مجھے سلام کرتا ہے ہر مہینہ اور ہر رات اور سورج سب مجھے سلام کرتے ہیں اللہ کے نبی کو تو کیا نہیں اور شیخ کو سلام کرتے ہیں تو کیا شیخ جو ہیں وہ رسول اللہ سے بڑھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اجازت لی نہیں اور ان سے لیتی ہے تو کیا شیخ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ بڑھ گئے اللہ اچھا آگے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ہے کون اصل ہیں اور اللہ جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک منشی کی حیثیت رکھتا ہے نعمتیں بانٹتا جس طرف وہ گیا نعمتیں بانٹتا جس طرف وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا منشی رائٹر کو بھی کہتے ہیں کیشیئر کو بھی کہتے ہیں جو حساب وغیرہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں یعنی گویا کہ اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور اللہ کو تعبیر کیا منشی رحمت کے نام سے تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اب آگے علامہ صاحب نے تبصرہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے اور اللہ منشی بن کر ان کے ساتھ کہاں کہاں پھرتے رہے اس کا جواب تو مولوی احمد رضا نے نہیں دیا لیکن اسی کا پروردہ بریلی مسئلہ کی فکر کا ایک اسکندر لکھنوی نام کا شاعر ہے اس نے اس کا جواب دے دیا وہ کہتا ہے خدا تجھے با خدا نہ جانا خدا تجھے با خدا نہ جانا مگر خدا سے جدا نہ جانا خدا کے محبوب تیرے صدقے خدا کو پایا تیری گدی میں یعنی نبی کی گدیوں میں اللہ پھر درے پھر قاسم خود صفحہ نمبر دس مطبوعہ خدیز بک ڈپو کراچی کہتے ہیں کہ غوث اعظم واضح فرما رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ بھی ذرا سنو کہتے ہیں کہ ابھی واضح فرما رہے تھے کہ پانی برسنے لگا سننے والے کچھ پریشان ہونے لگے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اوپر دیکھا کس نے شیخ عبدالقادر نے اور اپنے رب سے عارض کیا کہ اے رب العزت میں تو تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا رہا ہوں اور تو پانی برسا کر سننے والوں کو پریشان کر رہا ہے اب یہ سوال ہے یا دھمکی ہے یہ دعا عاجزی ہے یا روب ہے یا حکم ہے اچھا لکھا ہے کہ آپ کا اتنا فرمانا تھا کہ مسجد کے چاروں طرف شدت کی بارش ہوتی رہی مگر مسجد میں ایک قطرہ پانی کا نہیں آتا تھا سوانح حیات اعلی حضرت بریلوی صفحہ نمبر ایک سو بتیس جنید بغدادی رحم اللہ ایک دفعہ جنید بغدادی رحم اللہ دریا دجا کے زمین کی طرح پا رہے تھے یعنی دریا دجا کے اوپر چل رہے تھے اور اللہ اللہ کہہ رہے تھے آپ کو دیکھ کر ایک شخص نے ایک اور شخص نے اسی طرح دریا پار کرنے کی اسدا کی اس پر مولانا احمد رضا خان لکھتے ہیں فرمایا جنید فرمایا یا جنید یا جنید کہتا چلا خود تو جنید بغدادی یا اللہ یا اللہ کہہ رہے ہیں اور اس آدمی سے کیا کہہ رہے ہیں یا جنید یا جنید کہتا چلا اس نے یہی کیا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا جب بیچ دریا کے پہنچا شیطانی زعیم نے دل میں وسوسہ ڈالا الفاظ دیکھو خود کہ حضرت خود تو یا اللہ کہیں اور مجھ سے یا جنید کھیلواتے کھیلواتے ہیں میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں یعنی عقیرے توحید کا وسوسہ یہ شیطان ڈالتا ہے میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں اس نے یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھایا پکارا حضرت میں چلا فرمایا وہی کہ جنید یا جنید جب کہا دریا سے پار ہوا ملفوظات اعلی حضرت حصہ اول صفحہ ایک سو ستر مولانا احمد رضا کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کا ٹکڑا تھے جو بشریت کے پردے میں زمین پر اترا کیا ہے اللہ کے نور کا ٹکڑا اور کہاں اترا زمین پر اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کی نوری باری حجاب میں ہے اٹھا دو دو پردہ دکھا چہرہ نوری باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے حدائق بخشش حصے اول صفحہ اسی اور مفتی احمد یارخان گجراتی وہ کہتے ہیں اللہ کو بھی پایا مولا تیری گدی میں اللہ کو بھی پایا مولا تیری گدی میں نعیمیہ حصہ اول صفحہ ستائیس آگے کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان کے مدرسہ کے ناطخان خاص حافظ خلیل حسن ایک جگہ لکھتے ہیں نور خالق آپ کا نور السلام آپ ہیں نور علی نور السلام کیا مطلب یعنی اللہ کا نور جو ہے وہ بھی آپ ہی کا نور ہے تو آپ کیا ہوئے نور اعلیٰ نور اللہ تو ہوا نور اور آپ کون ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا کہ آپ نور اعلیٰ نور نور سے تھا بنا نور خدا کے نور کا نور سے تھا بنا نور خدا کے نور کا پر نہ خدا سے تھا جدا نور خدا کے نور کا حجاز صفحہ تیس اچھا جی پہلا شعر جو میں نے پڑھا جی آئین پیغمبر صفحہ ایک سو اٹھاون پر اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض اگر کہے کہ اللہ آسمان و زمین کے خالق کون ہیں اللہ اور پھر کون ہیں رسول اور اگر کہے کہ اللہ پھر رسول خالق السماوات والارض ہیں اللہ پھر رسول اپنی ذاتی قدرت سے رازقی جہاں ہیں اللہ رازقی جہاں ہے اور پھر کون رازقی جہاں ہے رسول تو یہ شرک نہ ہوگا الامن والعلا صفحہ ایک سو اکاون یہ تو زبردست ہے کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن فرقانی رحم اللہ نے فرمایا کس نے خواجہ ابو الحسن فرقانی رحم اللہ نے صبح سویرے اللہ تعالی نے میرے ساتھ کشتی کی اور ہمیں پچھاڑ دیا فوائد فریدی ان کا ایک اور مولوی ہے مولانا ظہور الحسن اور اس کی کتاب ہے خمخان اس میں عجیب و غریب بات لکھی ہوئی کہ مغل بادشاہ جو گزرا ہے اکبر بادشاہ اس کی نرینہ اولاد نہیں تھی تو وہ اس زمانہ کے ایک گزر شیخ سلیم چشتی کے پاس گئے اور وہاں جا کر کہا کہ میری اولاد کے لیے دعا کیجیے تو انہوں نے لوہی محفوظ پر ایک نظر ڈالی اور کہا کہ افسوس کہ تیری تقدیر میں بیٹا نہیں اکبر نے یہ سن کر عرض کیا کہ حضرت آپ سے ان کے پاس اسی لیے تو آئے ہیں کہ آپ دعا کیجیے تو پھر انہوں نے مراقبہ کیا اور مراقبے کے بعد یہ فرمایا کہ اس ملک میں راجپوتوں کی حکومت بہت عرصے تک رہے گی اچھا کل بادشاہ بیگم کو میری بیوی کے پاس بھیج دینا اپنی بیوی کو میری بیوی کے پاس بھیج دینا دوسرے دن جب بادشاہ بیگم یعنی اکبر کی بیوی آپ کے ہاں آئی تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو اپنی بیوی کو رانی کی پش سے پش ملا کر بیٹھنے کا حکم دیا کہ اس کی کمر سے اپنی کمر ملاؤ جب آپ کی اہلیہ محترمہ رانی کی پش سے پش ملا کر بیٹھی تو آپ نے اپنی چادر دونوں پر ڈال دی بادشاہ کی بیوی پر بھی اور اپنی بیوی پر بھی پھر اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ اپنا ہونے والا فرزند رانی کو دے دو تمہارے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کس کی طرف منتقل کر دو بادشاہ کی بیوی کی طرف جب بادشاہ بیگم کے لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے کا نام آپ نے اپنے نام پر سلیم رکھا خمخان تصوف وہ نمبر تین سو پچپن پہلی بات تو یہ ہے کہ بادشاہ دعا کروانے گیا کیا کروانے گیا بیٹا مانگنے نہیں گیا دوسری بات یہ ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرد کا نطفہ دوسرے مرد کی بیوی کی رحمدانی کی طرف منتقل کرنا جائز نہیں تو اولاد منتقل کرنا کس طرح جائز ہو گئی تو پھر شیخ سلیم کا اتنا بڑا کارنامہ کرنا یہ زنا سے بڑھ کر ہوا یا نہیں تو اول تو ان کے لیے یہ چیز اور پھر اس زمانے کے بادشاہ جیسے کیسے بھی تھے لیکن وہ حیادار بھی ہوتے تھے اور عزت والے اور غیرت والے ہوتے تھے تو یہ بات کس طرح درست ہو سکتی اچھا آگے بات بہت مزے کی ہے مسئلہ امکان کی ضبط مسئلہ امکان کی ضرور مولوی رشید احمد گنگو ہی کافر کیوں کافر ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے بارے میں امکان کی سب کا عقیدہ رکھتا ہے کیا رکھتا ہے امکان کی سب کا عقیدہ رکھتا ہے یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یہی ہوا نا اچھا اب آگے ملفوظات حصہ چہارم صفحہ نمبر اٹھارہ ملفوظات حصہ چہارم صفحہ نمبر اٹھارہ بیٹھ جاؤ اللہ نے خبر دی کہ فلاں بات ہوگی یا نہ ہوگی اب اس کا خلاف ممکن ہے یا محال ممکن تو ہے نہیں اور محال بذات ذات ہو نہیں سکا کہ نفسی ذات میں امکان ہے یعنی بظاہر ممکن تو نہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ اس طرح ہے لیکن محال بھی نہیں اس لیے کہ بذات ہو سکتا ہے یہی بات جب گنگوہی نے کہی تو یہ کفر بن گیا اور یہی جب اعلیٰ حضرت نے کہی تو وہ عشق رسول بن گیا مولانا گنگوہی نے کیا کہا تھا کہ اللہ سے جھوٹ بولنا یعنی ان الفاظ کے ساتھ نہیں تھا لیکن اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ فرعون کو محض اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے یہ کہا تھا ٹھیک ہے اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہیں یہ کیا ہوئے کافر ہوئے یہی کہنا اب اس عبارت سے کیا معلوم ہوا کہ یہ خود بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں اور مولانا گنگوہی نے یہ کہا تھا کہ بالفعل اللہ ایسا ہرگز نہیں کرتا بالفعل اللہ ایسا ہرگز نہیں کرتا کر سکتا ہے مگر کرتا نہیں نہ اس نے کیا ہے نہ کرتا ہے اور نہ کرے گا یہ کس نے کہا تھا مولانا گنگوہی نے اور ان کا موضوع عمر اچروی کہتا ہے کہ اللہ نے بالفیض جھوٹا کام کروایا بھی کیسے کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی حقیقت کو انی خالق بشرم من من سلسال مسنون کہہ کر ذکر فرمایا جیسا کہ سی آئی ڈی والا مخالف کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے منہ سے مخالفت کے اظہار کے لیے چند کلمات اس کی مرضی کے کہہ دیتا ہے یعنی حقیقت وہ کلمات مقصد نہیں ہوتے بلکہ جھوٹ بولتا ہے دوسرے الفاظ میں کیا مطلب ہوا کہ جھوٹ بول دیتا ہے تو مخالف جب ان کلمات کو منہ پر لے آتا ہے سی آئی ڈی والا اس کو فوراً مجرم قرار دے کر گرفتار کرا دیتا ہے ایسے ہی رب العزت نے مخالف نبی اللہ کو جب معلوم کر دیا کہ یہ نبی اللہ کے قدر شان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ یہ تو اس کے ظاہر کی طرف دیکھنے لگ گیا ہے تو رب العزت نے مخالف نبی اللہ کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے خیال کے الفاظ پیش کر کے پھر سجدے کا حکم صادر فرمایا مقیاس مقیاس النور صفحہ ایک سو اکانوے آگے مزے کی بات کہتا ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ کر کے چلتا ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر کے چلتا ہے مشورہ بے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ طلب کیا الامن والعلا صفحہ نمبر پچاسی اور یہ عبارت پیش کر کے پھر کہا کہ یہ حدیث ہے پھر کیا کہا کہ یہ کیا ہے حدیث ہے اور یہ حدیث کہاں مروی ہے مسند احمد میں تاریخ ابن عساکر میں اور اس حدیث کے راوی صحابی کون ہیں وہ ابن حذیفہ ہیں اس حدیث کے راوی کون ہیں ابن حذیفہ اور حوالہ کیا دیا تاریخ ابن عساکر کا اور مسند احمد کا لیکن آگے کہتے ہیں کہ افسوس کہ ہمیں صحابہ میں ابن حذیفہ نام کے کوئی صحابی نہیں ملے نہ مسند احمد میں حضرت حذیفہ کی یہ روایت ابن حذیفہ کی یہ روایت ملی ہے نہ تاریخ ابن عساکر میں کہیں بھی ملا کہ اللہ تعالی انجام سے باخبر نہیں حضور سے مشورہ طلب کرتا آخری بات عقیل توحید کے بارے میں فتح رضویہ جلد نمبر ایک صفحہ سات سو پینتالیس مولانا احمد رضا صاحب سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی طرف آگے یہ جو الفاظ آ رہے ہیں ان کی نسبت کیسی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ ناشنا تھرکنا نٹ کی طرح کھلا کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا لواتت جیسی خبیص بے حیائی کا مرتحب ہونا مرتکب ہونا حتیٰ کہ مخنص کی طرح مفعول بننا کوئی فضیحت اس کی شان کے خلاف نہیں ان میں سے کوئی بار اللہ کی طرف منسوخ کی جائے تو یہ اللہ کی شان کے خلاف نہیں یہ جی ہیں عاشق رسول اچھا پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بعد مخلوق میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہے وہ صفت رسالت ہے وہ کیا ہے جس انسان کو رسول بنایا جائے تو دنیا کی ساری مخلوق سارے ولی سارے صحابہ سارے شہدا سارے علماء سب مل جائیں تو ایک نبی کے ادنا سے ادنا درجے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے یہ ایک مسلم عقیدہ ہے اچھا ہدایت کی بخشش حصہ دو صفحہ نمبر سات اس میں ایک شعر ہے اور اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ غوث اعظم کی جب مجھے واز ہوتی ہے تو اس میں سارے پیغمبر بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر شریک ہوتے ہیں تو غوث اعظم کا مقام بڑا ہوا یا نبی کا بڑا ہوا اس شعر کے لحاظ سے جی واز ہمیشہ بڑوں سے سنا جاتا ہے یا چھوٹوں سے سنا جاتا ہے بڑوں سے سنا جاتا ہے نا چھوٹوں سے تو نہیں کیا مرسل آئیں خود حضور آئیں وہ تیری واس کی مجلس ہے یا غوث پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حدیث معراج میں یہ ہے کہ زقد اوتیا شطرم مین الحسن کہ پوری دنیا کا آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا مطلب اس کا شطر نصف کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے حدیث تو مطلب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی سارے پیغمبر بلکہ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ حسین کون ہیں حضرت یوسف علیہ السلام لیکن مولوی احمد رضا کے شعر حصے سوم صفحہ نمبر چونسٹھ اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ غوث اعظم یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہیں روئی یوسف سے فضو تر ہے حسن روئی شاہ پشت آئینہ نہ ہوا نیازی روئی آئینہ کیا مطلب یعنی ایک آئینے کا سامنا ہوتا ہے جس میں سب نظر آتا ہے اور ایک پچھلا حصہ ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نظر نہیں آتا تو یوسف علیہ السلام کا حسن گویا کہ پچھلا حصہ ہے اور غوث اعظم کا حسن گویا کے سامنے کا حصہ ابھی ٹھہر جا تھوڑا اور سب کر اچھا جی ایک شعر ہے اور غازی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ شیخ سعدی کا شعر ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کس کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حسن یوسف دم عیسیٰ یدی داری یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن اور عیسیٰ علیہ السلام کا دم جسے اندھے وغیرہ ٹھیک ہو جاتے تھے اور ید بیزا موسا علیہ السلام کا ید بیزا جب بغل میں رکھتے تو چاند کی طرح روشن ہو جاتا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا داری آنچ خوبا خوبا ہم دارن تو تنہا داری باقی جتنے پیغمبر انفرادی طور پر یعنی اجتماعی طور پر ساری صفات رکھتے ہیں تو اے اللہ کے محبوب وہ صفات آپ میں اکیلے انفرادی طور پر پائی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن مولوی احمد رضا اس شعر کو غوث اعظم پر چسپاں کرتا مولوی احمد رضا نہیں بلکہ مولوی ابو البرکات یہ بھی انہی کا بڑا گرو ہے ایک مولانا ابوالبرکات اور اس کی کتاب کا نام ہے الجواہر الجواہرالمزیعہ قصیدہ غوثیہ کی ایک اردو یعنی کتاب الجواہر المضح کتاب ہے اور اس کی اردو شرح کی ہے قصیدہ غوثیہ کے نام سے مولانا ابوالبرکات نے اس میں مقالۂ ثامینہ کے تحت کرامات و خوارق کے عنوان سے انہوں نے کیا لکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں حضرت اقدس حضرت قدیس سسیر روحو یعنی شیخ عبدالقادر القادر جیلانی رحم اللہ کی کرامات و کمالات اس قدر مشہور معروف ہیں اور سینکڑوں کتابوں میں جمع کیے گئے ہیں کہ تفصیل و تشریح سے مستغنی ہیں میں اس شعر کو تفصیل کے لیے کافی خیال کرتا ہوں اور پھر آگے یہی شعر کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ عیسا یداداری آنچ خوبہ ہم دارن داری انوار شریعت جد نمبر دو صفحہ نمبر اٹھائیس حصہ نہم انوار شریعت جد نمبر دو صفحہ نمبر اڑتیس حصہ نہم سمجھ میں آ گیا اس کے تو نقد کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے اور یہ انوار شریعت جو ہیں یہ بریلویوں کے پانچ علماء کے فتح کا مجموعہ ہیں کتنے علماء کے کون کون سے مولانا احمد رضا خان نمبر دو ان کے بیٹے مولانا حامد رضا خان نمبر تین مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو ان کے شاگرد ہیں نمبر چار مولانا سردار احمد لائل پوری نمبر پانچ مولانا نظام الدین ملتانی ان پانچ علماء کے فتویٰ کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے انوار شریعت اس انوار شریعت کی جد نمبر دو صفحہ اڑتیس حصہ نہ عبارت کیا ہے یہ سال اسلام دوبارہ آئیں گے نا اس امت کی مدد کے لیے آئیں گے اس کے بارے میں انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہتے ہیں کہ دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکام رہے امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکام رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کامی تبدیلی رسالت انجام نہ دے سکے اس لیے ان کا دوبارہ آنا تدافی مافات ہو جی اور شاخ رسوس اور باقی یہ حوالہ تو گزر چکا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے اور عالم الغیب ہونے کو ابلیس پر قیاس کیا ہے یہ تو پہلے گزر چکا حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھایا تھا اور یہ شجر ممنوعہ سے کھانا خطۂ اشتہادی تھی جس کو لغزش کہا جاتا ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی کہ ان کو اصل میں تو خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا گیا تھا تو اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ٹھیک ہے یہی امت کے تقریباً سارے صدف صالحین کا عقیدہ ہے مولانا احمد رضا کے ایک خلیفہ مجاز ہیں یہ اچھے ماشاء اللہ خلیفہ ہیں مولانا ابو الحسن محمد احمد الوری ان کی کتاب ہے اوراق غم کیا نام ہے اوراق غم اور صفحہ نمبر دو صفحہ نمبر دو وہ کیا لگتے ہیں وہ آدم جو سلطانی مملکتی بہشت تھے یعنی جنت کی سلطنت کے بادشاہ تھے وہ آدم جو متوج بتاجی عزت تھے جس کو عزت کی تاج پہنائی گئی تھی آج شکاری تیری مزلت ہے آج شکاری تیری مزلت ہے یعنی ذلت کے کے تیر شکار ہو گئے اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کے بارے میں جی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے آپ کے بدن سے آپ کے کپڑوں سے جو خوشبو آتی تھی وہ کسی خوشبو کی طرح نہیں تھی وہ سب سے الگ اور ممتاز تھی اور سب سے اچھی تھی نہ کسی انسان کے بدن سے ایسی خوشبو پہلے آئی نہ بعد میں آئی ٹھیک ہے اچھا اور اعلیٰ حضرت ملفوظات ملفوظات اعلیٰ حضرت حصہ دوم صفحہ نمبر تیئیس یہ ذکر کر رہے ہیں صاحبزادہ برکات احمد کی وفات کا کس کا ذکر کر رہے ہیں صاحبزادہ برکات احمد کی وفات کا کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا جب ان کا انتقال ہوا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا اور میں دفن کے وقت ان کی قبر میں اترا مجھے بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روزہ انور کے قریب پائی تھی وہ خوشبو ابو بکر سے تو نہ آ سکی عمر عثمان علی سے نہ آ سکی اور صاحبزادہ برکات احمد سے آ گئی اور پھر ابو بکر کی وہ خوشبو عمر کو عثمان کو علی کو تو نہ آئی عمر کی خوشبو عثمان والد کو نہ آئی ازواج متحرات کی خوشبو نہ آئی اور صاحبزادہ برکات احمد کی خوشبو اعلی حضرت کو آ گئی اب یہ انتہا ہے فرید با صفا ہستی محمد مصطفیٰ ہستی چہا چہا گوجم ہستی خدا ہستی خدا ہستی کیا مطلب خواجہ فرید الدین گن شکر رحم اللہ کو کہتے ہیں فرید با صفہ ہستی محمد مصطفیٰ ہستی آگے یہ بات میں پوری کر دوں کہ تم فرید ہو اور فرید نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ ہو اور محمد ہی نہیں بلکہ خدا ہو انواری فریدی صفحہ نمبر تریسٹھ